خام سیرت مسترب العقیدہ اور بند نفس لوگوں کا ایمان اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں ہر طرح چین ہی چین نصیب ہو نہ خدا کا دین ان سے کسی قسم کا مطالبہ کرے اور نہ دنیا میں ان کی کوئی خواہش اور آرزو پوری ہونے سے رہ جائے یہ ہو تو خدا سے وہ راضی ہے اور اس کا دین ان کے نزدیک اچھا ہے لیکن جہاں کوئی آفت آئے یا خدا کی راہ میں کسی مصیبت اور مشقت اور نقصان سے سابقہ پیش آ گیا یا کوئی تمنا پوری ہونے سے رہ گئی پھر ان کو خدا کی خدائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین کی حقانیت کسی چیز پر بھی اطمینان نہیں رہتا پھر وہ ہر اس آستانے پر جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کو فائدے کی امید اور نقصان سے بچانے کی توقع ہو تفیم القرآن